بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون أحد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويبسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال في معوذ آخر أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله الله الخمر وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وعاشرها, وحاملها والمحمل والمحمولة إليه وفي رواية أخرى وآكل, ثمنها أو كما قال صلى عليه وآله وسلم معزز معنی بھائی اسلامی دوستو شریعت میں دین اسلام میں کچھ ایسے گناہ ہیں جن پر لعنت بھیجی گئی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کچھ گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں تو ان گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں پر اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہے وہ گناہ کفر کے بھی ہو سکتے ہیں وہ گناہ بدعت بھی ہو سکتے ہیں فسق بھی ہو سکتے ہیں مختلف کیٹیگری اور درجات کے گناہ ہیں جن پر شریعت میں لانت بھیجی گئی ہے لانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری اللہ کی رضا اس کی مغفرت سے دوری اور ایسا شخص اگر توبہ نہ کرے اور قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی اگر مغفرت نہ کرے تو ایسے آدمی کے لیے جہنم ہوتی ہے کیونکہ لعنت انہی گناہوں پر بھیج جاتی ہے جو گناہ شریعت کے اندر بڑے ہوتے ہیں بڑے قبی ہوتے ہیں بڑے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کے اوپر لانت بھی جاتی ہے بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ ضروری ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اگر بندوں سے متعلق گناہ نہیں ہے وہ اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف نہ کرے کیونکہ اس نے توبہ نہیں کیا تھا بڑے گناہ کے ارتکاب کیا تھا پھر جہنم میں جائے اور اگر اس نے شرک نہیں کیا ہوگا تو توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا لیکن جن گناہوں پر لانت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ گناہ شریعت کے اندر بڑے مانے جاتے ہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے آج کی خطب جمعہ میں انہی لوگوں کی نشاندہی کی جائے گی یا ایسے گناہوں کا تذکرہ ہوگا جن پر قرآن و حدیث کے اندر دین اسلام کے اندر لانت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جہاں تک قرآن مجید کی بات ہے تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تقریباً سینتیس مرتبہ لان یا لانت کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو کافر ہیں منافقین ہیں ظلم کرنے والے ہیں اور اس طریقے سے اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے والے اللہ کی کتاب کو بدل دینے والے حق کو چھپانے والے خیانت کرنے والے ایسے ہی جو ظالم ہیں ظلم کرنے والے ہیں جو منافقین ہیں ایسے لوگوں پر لانت بھیجی گئی ہے جو اللہ پر اشترا کرتے ہیں اللہ پر جھوٹی باتیں باندھتے ہیں الزام لگاتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیا ہے حالانکہ شریعت میں ایسا اللہ نے نہیں بتایا اللہ پر جھوٹی باتیں کرتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے جو اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں ہر مسلمان نے ہر بندے نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے اگر کوئی اس عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کے حکم ودولی کرتا ہے تو ایسے بندے پر بھی اللہ رب الامن کی لانت ہوتی ہے جو کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالتا ہے عزت پر تہمت لگاتا ہے ایسے لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین کی لانت ہوتی ہے اس طریقے سے جو اللہ اور اس کے رسول کو ایزا اور تکلیف پہنچاتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اللہ کے بارے میں جو برا گمان رکھتا ہے اللہ کے بارے میں بری سوچ رکھتا ہے تو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھنا بری سوچ رکھنا یہ کفار و مشرقین کا شیوا ہے ان کی عادت ہے تو اگر کوئی اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے بری سوچ رکھتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی لانت ہوتی ہے کوئی مصیبت آ گئی کوئی پریشانی آ گئی اللہ کے بارے برا سوچنے لگا کہ نہ عز بلّہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہی ساتھ برا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو میرے گھر کے علاوہ کوئی دوسرا گھر نہیں ملا اللہ کو کیا میں ہی ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر کمی آ گئی اللہ تعالیٰ ایسا ہو گیا نہ عزب اللہ یہ سب اللہ کے بارے بری سوچ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں گناہی پر رکھے گا اللہ ہمیشہ ہمیں فقیر ہی رکھے گا اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم ہی کے اندر داخل کر دے گا یہ سب کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بری سوچ ہے برا گمان ہے اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو ایسے آدمی کے اوپر بھی اللہ العالمی کی لانت ہوتی ہے جو زمین میں فساد بچاتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں غارت گری کرتے ہیں ڈاکہ زنی کرتے ہیں رہزنی کرتے ہیں ایسے لوگوں پر بھی اللہ العالمین کی لانت ہوتی ہے تو اس طریقے سے کئی لوگ ہیں جن پر پرانے مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لانت ہوتی ہے اور اللہ کی لانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اللہ کی مغفرت سے دور ہو گیا اللہ کی رضامندی سے دور ہو گیا ایسا آدمی جس کے بارے میں لفظ لانت کا استعمال ہوتا ہے احادیث کے اندر بہت سارے گناہوں پر یہ بہت سارے لوگوں پر لانت بھیجی گئی ہے تو قرآن کے بارے میں باتیں بتائیں کہ قرآن میں ایسے افراد پر ایسے لوگوں پر اللہ ابرامی کی لانت بھیجی گئی ہے اب آئیے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں کہ احادیث میں کن لوگوں پر اللہ رب العامی کی لانت بھیجی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ الخمر کہ اللہ رب العامن کی لانت ہے شراب پر خمر کے معنی ہوتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کے اندر نشہ پیدا کر دے اس کو خمر کہا جاتا ہے خمر صرف شراب کا نام نہیں ہے بلکہ خمر ہر وہ چیز ہے جس سے انسان کو نشہ آ جائے چاہے افیم ہو چرس ہو گانجا ہو ہیروین ہو آج کل لوگ انجیکشن لے لیتے ہیں پیتے نہیں ہیں کھاتے نہیں ہیں وہ لوگ انجیکشن لیتے ہیں آور انجیکشن ان کو نشہ آ جاتا ہے یہ بھی خمر کے اندر شامل ہے تو الخمر ما خامر العقل خمر وہ ہے جو انسان کی عقل کو برباد کر دے یہ ام الخبائش ہے ساری خباستوں میں سب کی جڑ اور سب کی بنیاد ہے یہ الخمر اور شراب یا نشہ آور چیز تو ہر نشہ آور چیز شریعت کے اندر حرام ہے چاہے کم ہو یا زیادہ ہو جس چیز کے زیادہ پینے سے نشہ آ جاتا ہے اس کا کم استعمال کرنا بھی شریعت کے اندر حرام ہے یہ یعنی نہیں کہ شراب آپ اگر دو بوتل پئیں گے تبھی حرام ہوگا جو چیز حرام ہے اس کا ایک قطرہ بھی شریعت کے اندر حرام ہے تو اس طریقے سے ایسا نہیں کہ جب تک نشہ نہ آ جائے اگر آپ نے گھونٹ شراب پی لیا تو آپ گویا کہ آپ نے حرام کے انتخاب کیا نہیں ایک گھونٹ شراب پینا بھی حرام ہے شریعت کے اندر تو ہر نشہ آور چیز کو خمر کہا جاتا ہے تو خمر پر اللہ العالمین العالمی لانت بھیجی ہے اور جس پر اللہ نے لانت بھیجی ہے اس پر نبی نے لانت بھیجی ہے جس پر نبی نے لانت بھیجی ہے اس پر اللہ رب العالمین نے لانت بھیجی ہے تمہارے کی حدیث ہے لان اللہ الخبر کہ اللہ کی لانت ہوتی ہے شراب پر اور شراب کے تعلق سے دس لوگ ہیں جن کے اوپر لانت بھیجی گئی ہے ایک تو شراب کے اوپر اور دوسرے وہ شاربہ اس کے پینے والے پر وہ اور اس کے پلانے والے پر ایک آدمی نہیں پیتا صرف پلاتا ہے تو وہ بھی حرام کا انتخاب کرتا ہے کیونکہ ایک حرام کام کا ذریعہ بنتا ہے تو شراب پینا اور پلانا دونوں شریعت کے اندر حرام ہے وہ بایا اور اس کے بیچنے والے پر وہ مبتا اس کے خریدنے والے پر وہ رہا اور شراب کے نچوڑنے والے پر اور وہ معتص رہا اور جس کے لیے شراب نچوڑی جائے وہ حامل ہے اور جو شراب کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے والمحمولة علیہ اور جس کی طرف شراب اٹھا کر کے لے جائی لے جائی جائے یہ نو لوگ ہیں جن پر لانت بھیجی گئی اور دسواں وہ آدمی ہے وہ آ کلو سمنہا جو اس کی قیمت کو کھاتا ہے ایسے آدمی پر اللہ ہر بلامن کی لانت ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ صرف شراب پینے اور پلانے والے اور پینے والے پر لانت نہیں کی گئی بلکہ ہر وہ شخص جو حرام کام کا ذریعہ بنے ایسے لوگوں پر بھی گویا کی لانت بھیجی گئی ہے اس لیے ایک بہت مشہور قاعدہ ہے کتاب و سنت کا اسلام کا کہ جو چیز حرام ہے شریعت کے اندر اس کی طرف انسان کو جو چیز لے جائے اس کا بھی کرنا شریعت کے اندر حرام ہوتا ہے شریعت میں زناکاری حرام ہے زناکاری تک لے جانے والے تمام راستے اپنانا شریعت کے اندر حرام ہے ایک انسان اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ملتا ہے یہ بھی شریعت کے اندر حرام ہے عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا شریعت کے اندر حرام ہے کیونکہ بے محرم سفر کرنے سے اس سے عورت سے کے ساتھ جنا کا انتخاب ہو سکتا ہے اس لیے شریعت کے اندر یہ چیز حرام ہے تو ہر وہ چیز جو انسان کو حرام تک لے جائے اس کا کرنا بھی شریعت کے اندر حرام ہوتا ہے تو شراب پینا پلانا نچوڑنے والا جس کے لیے نچوڑی جائے بیچنے والا خریدنے والا سب کے اوپر لانت ہوتی ہے اگر وہ کہے کہ میں شراب نہیں پیتا ہوں میں صرف بیچتا ہوں میں نے دکان کھول کر کے رکھی ہے میں لوگوں کو صرف بیچتا ہوں تو ہم یہ کہیں گے تمہارے پر بھی اللہ کی لانت ہوتی ہے کیونکہ تم ایک حرام کام کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہو ایک حرام چیز لوگوں کے اندر تم سپلائی کر رہے ہو لوگوں کو بیچ رہے ہو لوگوں کو راستہ دکھا رہے ہو لہذا یہ چیز بھی شریعت کے اندر حرام ہے تو شریعت میں جو چیز حرام ہے اس حرام تک جو چیز لے کر کے جائے وہ چیز بھی شریعت کے اندر حرام ہوتی ہے تو شراب پینے والے پلانے والے ان تمام لوگوں پر اللہ ہر غلامی کی لانت ہوتی ہے اور ایک دوسری حدیث کے آپ نے فرمایا اس کے شراب کے تعلق سے کہ وہ آ چلو سمجھ ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اس کے کھانے والے پر جس کی قیمت کھاتا ہے اس پر بھی اللہ رب العامین کی لانت ہوتی ہے اس طریقے سے رشوت لینا اور رشوت دینا یہ دونوں شریعت کے اندر حرام ہیں اور ایسا کرنے والوں پر اللہ العالمین کی لانت ہوتی ہے اللہ الراشی المرتشی رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں پر اللہ العالمین کی لانت ہوتی ہے رشوت دینے والا کون جو اس کا حق نہیں ہے وہ ظلم اور جاتی کرتا ہے پیسے کے زور پر دوسرے کا حق لیتا ہے اور لوگوں کو رشوت دے دے کر کے اپنے بارے میں فیصلے کرواتا ہے ایسے آدمی پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اور جو رشوت لیتا ہے جو وہاں پر معمور آدمی ہے کام کرنے والا بندہ وہ اس کا حق نہیں ہے وہ تنخواہ بھی لیتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن اس آدمی سے رشوت لے کر کے ایک دوسرے کا حق دوسرے آدمی کو دیتا ہے اس کے بارے میں برا فیصلہ غلط فیصلہ کرتا ایسے آدمی جو رشوت لینے والا ہے دونوں پر اللہ رب العالمین کی لانت ہوتی ہے اور تیسرا وہ بندہ جو رشوت کے لیے واسطہ بنتا ہے جو راستہ ٹھیک کرتا ہے راستہ ہموار کرتا ہے باتیں کرتا ہے آپ کو آپ کسی کے پاس گئے آپ کی پہنچ لوگوں تک نہیں ہے آپ اسے رشوت دیتے ہیں وہ آدمی بیچ میں واسطہ بنتا ہے کہ میں آپ کا کام کروا دوں گا آپ کو اتنا پیسہ دینا پڑے گا تو بیچ میں جو واسطہ ہے اس پر بھی اللہ العالمین کی لانت ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی ایک حرام کام کا ذریعہ بنتا سبب بنتا ہے تو ایسے سارے لوگوں پر میرے بھائیوں لانت ہوتی ہے شریعت کے اندر تو رشوت لینا رشوت دینا شریعت کے اندر حرام ہے چاہے رشوت ایک روپیے کا ہو چاہے زیادہ ہو جو چیز شریعت کے اندر حرام ہے اس کی معمولی چیز بھی حرام ہوتی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دور کرو ویزا نہیں تو کم انشین فشتنبو اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو مکمل طور پر اجتناب کرو مکمل طور پر اس سے بچنا ضروری ہے یہ نہیں کہ چند چیزیں میں کر لوں گا باقی چیزیں چھوڑ دوں گا ایسا نہیں عمل کرنے کے لیے استطاعت شرط ہے لیکن حرام چیز سے بچنے کے لیے استطاعت شرط نہیں ہے آپ کو مکمل اس سے دوری اختیار کرنا ہے جھوٹ شریعت کے اندر حرام ہے یہ نہیں کہ ایک جھوٹ حلال ہے دس جھوٹ بولیں گے تو حرام ہوگا ایسا نہیں ہے تو اس طریقے سے شریعت کے اندر جو چیز چیز حرام ہے اس حرام چیز سے مکمل طور پر اشتہار کرنا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے اس طریقے سود لینے والا اور سود دینے والا سود کی گواہی دینے والا گواہ بننے والا اور لکھنے والا سب پر اللہ ہر براہمن کی لانت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یہ محب اللہ الربا ربا و صدقات اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے ان اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہمارے بھی فرماتے ہیں ان اللہ طیب لائق اللہ طیبہ اللہ تعالیٰ پاک ہے پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول فرماتا ہے لہذا جو انسان حرام کماتا ہے سود لیتا ہے رشوت لیتا اور دیتا ہے یہ سب حرام کمائی ہے اس میں اگر انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا ہے تو سود لینا اور سود دینا سود کے لیے گواہ بننا اور سود کے لیے لکھنا ان تمام چیزوں پر لانت بھیجی گئی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربا وہ منہ کی لہو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے سود کھانے والے اور کھلانے والے دونوں پر لانت ہوتی ہے اور دوسری حدیثوں کے اندر آتا ہے وہ کاتی بہو و شاہد اور جو سود کا لکھنے والا ہے اور جو اس کی گواہ گواہ جو دو گواہ ہوتے ہیں ان لوگوں پر سب پر اللہ ابرامن کی لانت ہوتی ہے ایک انسان کہتا میں سود نہیں کھاتا میں صرف میں نے صرف گواہی دے دی ہے میں نے صرف پیپر پر لکھ دیا ہے اس پر بھی اللہ رب العالمین کی لانت ہوتی ہے کیونکہ یہ ذریعہ اور سبب بنا جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر حرام چیز اس کی طرف جو چیز لے جائے وہ چیز بھی حرام ہوتی ہے یہ ذریعہ اور سبب بنتا ہے یہ لکھتا پڑتا ہے گواہی دیتا ہے لہذا ایسا انسان بھی ایسے انسان پر بھی اللہ رب العالمین کی لانت ہوتی ہے اور ایک حدیث بات فرماتے ہیں اس طرح سوال موضوقات سات ہلا کر دینے والی چیزوں سے بچو سات ہلا کر دینے والی چیزوں سے بچو اسی میں آپ نے فرمایا کہ واقل الربا اور سود کھانا ساتھ ہلا کر دینے والی چیزیں جو انسان کے ہلاک کو برباد کر دیتی تباہ کر دیتی ہیں دنیا اور آخرت کے اندر ان تم سات چیزوں میں سے نبی نے سود کھانے کو بھی شمار کیا لہذا سود کھانا بھی شریعت کے اندر حرام اور ناجائز اس طریقے سے میرے بھائیوں ہمارے یہاں ایک چیز بہت غلط رائج ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر تین طلاق دے دیتا ہے تو ہمارے یہاں کے جو ملانے اور جو بڑے بڑے اپنے آپ کو مفتی اور کہتے ہیں اور دارالعلوموں کے فارغ لوگ کہتے ہیں کہ اسی عورت کو دوسرے آدمی جا کر کے نکاح کر دیا جائے ایک دو رات کے لیے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اپنے شوہر کے پاس آ جائے جسے ہماری ہم لوگوں کی زبان میں یا اصطلاح میں حلالہ کہا جاتا ہے ایسے کرنے والے اور کرانے والے پر اللہ رب العالمین کی لانت ہوتی ہے یہ زنا کاری ہے یہ حرام کاری ہے اور یہ غیرت کا بیچنا ہے عورت کی عزت کا نیلام کرنا ہے یہ زمانۂ جاہریت کے اندر یہ چیز رائج تھی جوان بھی صلی اللہ علیہ وسلم مبوس کیے گئے تو اس طریقے سے یہ غلط حرکت رائج تھی کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاقیں دے دیا کرتا تھا بہت زیادہ ایک دو رات کے لیے کسی دوسرے مرد کے پاس بھیج دیتا تھا پھر دو رات گزار کر کے اس کے پاس آ جاتی تھی اور اس کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا تو میرے بھائیوں یہ شریعت کے اندر حرام ہے یہ زناکاری ہے اللہ کے سرکدی سے اللہ المحلل والمحلل اللہ اللہ کی لانت ہوتی ہے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کرائے جائے ان دونوں کے اوپر اللہ البرامنی کی لانت ہوتی ہے جس پر لانت ہو میرے بھائیوں وہ کام شریعت کے اندر کیسے جائز ہو سکتا ہے وہ انسان بغیرت ہوتا ہے جو اپنی بہو اور بیٹیوں کو دوسرے مرد کے پاس ایک رات کے لیے بھیجتا ہے شریعت اسلامیہ کے اندر ایسا گناہ کبھی جائز نہیں ہو سکتا کوئی گناہ جائز نہیں شریعت کے اندر اتنا حرام کام اتنا خبیص عمل اور اتنی بغیرتی والا عمل کس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے اس لیے نبی نے فرمایا جو آدمی ہرارا کرتا ہے ادھار سانڈ ہے اسے ادھار سانٹ قرار دیا ہے اللہ تیس المستعار قرار دیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے میرے بھائیوں یہ چیز کرنا شریعت کے اندر حرام ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیتا ہے تو شریعت میں اس آدمی کو تین طلاق دینے کی وجہ سے طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ وہ یہ ہے کہ آدمی ایک طلاق دے اگر اپنی بیوی کو اس نے ایک طلاق دے دیا اور طلاق کا مطلب میرے بھائیوں اصلاح ہوتا ہے اگر تین مہینے یا تین حیض اس کی عدت ہوتی ہے اگر اس کے اندر اس نے لوٹا لیا اس کی بیوی رہے گی اگر نہیں لوٹائے گا اس کی زوجیت سے الگ ہو جائے گی وہ اس کی زوجیت سے الگ ہو جائے گی اگر لوٹا لیا اس کی بیوی عدت کے اندر اگر نہیں لوٹایا اس کی زوجیت سے خارج ہو گئی اور اگر اب وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ان دونوں کو نیا نکاح کرنا پڑے گا لیکن اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیا اور تین طلاق الگ الگ وقتوں میں ایک طلاق اس نے دیا واپس لے لیا پھر دونوں ساتھ رہنے لگے پھر دس سال کے بعد تین سال کے بعد پھر اختلاف ہو گیا پھر اس نے طلاق دے دیا پھر تین مہینہ یا تین ہے جس کی عزت ہوتی ہے اس نے واپس لے لیا اب دونوں ساتھ رہنے لگے اب شریعت نے دو طلاق کے اندر بیوی کو لوٹانے کا حق دیا ہے کہ مرد لوٹانے کا حق رکھتا ہے اب دو طلاقیں ہو گئی اب اگر اس نے مستقبل میں کبھی دو چار مہینے دو چار سال کے بعد اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا کیونکہ بیوی کی صلاح نہیں ہوئی بیوی اپنی پرانی روش پر قائم ہے پرانی عادت پر قائم ہے لہذا وہ تین طلاق دے کر کے اپنی بیوی کو زوجیہ سلق کرنا چاہتا ہے اس نے تین طلاق دے دیا اب تین طلاق دینے کے بعد وہ اپنی عورت کو واپس نہیں کر سکتا شریعت نے اس کا ایک حل رکھا ہے وہ جو کہ بہت یعنی ایسے ایسا حل بہت کم ہوتا ہے لیکن شریعت نے اس کا حل رکھا وہ حل یہ ہے کہ وہ آدمی وہ عورت جس کو تین طلاق ہو گئی عدت گزرنے کے بعد اس کا نکاح اس کا ولی جا کر کے کسی اور سے کر دے جیسا نکاح کیا جاتا شرعی نکاح ہو اور باقاعدہ گواہ ہو مہر ہو سب کچھ ہو وہ دونوں میاں بیوی رہنے لگے ساتھ بھی جو نیا شوہر ہے ساتھ رہیں اور پھر جو کہ دونوں انسان ہیں پھر اگر غلطی ہو جائے نہ اتفاقی ہو جائے تو اب اگر یہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس نیت سے اس نے نکاح کیا ہے کہ ہم تمہیں ساتھ رکھیں گے اس نیت سے نکاح کیا کہ ہم تم کو ساتھ رکھیں گے پھر اس کے بعد اس کو طلاق دے دے مان لیجئے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا نئے شوہر کا چار مہینہ دس دن اس نے عدت گزارا اب عدت گزار لینے کے بعد یا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اس نے کہا کہ میں تمہیں ساتھ نہیں رکھوں گا انہیں اتفاقی ہوگی اب عدت گزرنے کے بعد اب وہ پرانا شوہر اس عورت کو نکاح کا پیغام دے سکتا ہے یہ شریعت کے اندر ہے لیکن یہ حلالہ کرنا کہ اگر کوئی کی تین طلاق دے دی گئی اور جا کر کے کسی آدمی کے پاس بھیج دیا گیا ایک دو رات کے لیے اور پھر پرانے شوہر کے پاس واپس آ گئی میرے بھائیوں یہ حلالہ شریعت کے اندر حرام ہے جرم ہے گناہ کبیرہ ہے اور لانت بھیجی گئی ایسا کرنے والے پر اور ایک مجلس کے اندر تین طلاق دینا شریعت کے اندر بڑا گناہ ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کو بتایا گیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا ہمارے نبی ناراض ہو گئے اور کہا کہ کتاب اللہ وہ میں اللہ کیا تم لوگوں تم میں تمہارے درمیان میں ہوں اور تم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھلواڑ کرتے ہو پھر ایک صحابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں ایسے آدمی کو جا کر کے قتل کر دوں جس نے ایک مجلس کے اندر اپنی بیوی کو تین طلاق دیا لہذا ایک وقت میں تین طلاق دینا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے یہ بڑا گناہ ہے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی دار فرمائی اور کہا اللہ تعالیٰ کتاب سے کھلواڑ ہے قرآن سے کھلواڑ ہے شریعت کا مذاق ہے دین کا استحدہ ہے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ایک وقت میں تین طلاق دیتا ہے شریعت کے اندر حرام ہے اگر آپ اسے اپنی زوجے سے نکالنا چاہتے ہو تو تین طلاق دینا ضروری نہیں ہے آپ ایک طلاق دے دو ایک طلاق دینے کے بعد اس کی عزت ہے تین حیض یا تین مہینہ واپس نہ کرو آپ کی زوجے سے نکل جائے گی خلاص مسئلہ حل ہو گیا جب ایک گولی سے کوئی آدمی مر جائے تین گولی مارنا کیا اس کے لیے ضروری ہے نہیں ضروری ہے اس لیے طلاق دینے کے بعد آدمی اسے اپنی زوجیت سے خارج کر سکتا ہے اگر اس نے عدت جو رکھی ہے شریعت میں تین حیض جو اس نے شریعت میں رکھی ہے اگر اس کے اندر واپس نہیں کرتا ہے اس کی عورت زوجیت سے نکل جاتی ہے تو یہ شریعت میں ہے کہ اگر کسی نے تین طلاق دیا اور تین طلاق دینے کے بعد وہ عورت جا کر کے کسی اور سے نکاح کرے اور اس لیے سے نکاح ہو کہ دونوں ساتھ میں رہیں گے پھر نہ اتفاقی ہو جائے اختلاف ہو جائے اب وہ آدمی اسے طلاق دے دے عدت گزر جائے اب عدت گزرنے کے بعد پرانا شوہر اس عورت کو نکاح ہے پیغام دے سکتا ہے پیغام نکاح دے سکتا ہے دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو پھر وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی یہ شریعت نے کیا لیکن اس کو حلالہ کرنا میرے بھائیو شریعت کے اندر حرام ہے ناجائز ہے اور وہ لوگ غلط کرتے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے جو یہ کام حرکتیں کرتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نوز اللہ اس کو جائز نہیں قرار دیا امام ابو حنیفہ نے کہا کہ چیز مکرو ہے اور مکرو کا مطلب میرے بھائیوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور پرانے زمانے میں تین صدیوں تک مکرو کا معنی حرام ہوا کرتا تھا پہلے مکرو کا لفظ استعمال کرتے تھے اس کے معنی حرام ہوتا تھا اس لیے اللہ رب العالمین نے زنا کو بھی مکرو قرار دیا ہے تو کیا زنا مکرو ہے شریعت کے اندر زنا حرام ہے جبکہ اللہ نے زنا کو کہا مکرو تو مکرو کا مطلب حرام ہوتا ہے اس لیے جنا کا یہ حلالہ کرنا بھی امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی حرام ہے یہ شریع ان کے یہاں بھی یہ چیز جائز نہیں ہے لفظ مکرو کا لفظ استعمال جو انہوں نے کیا یہ آج جو اصطلاح ہے مکرو کی اس کے لیے نہیں استعمال کیا تھا بلکہ مکرو حرام کے معنی نے نے استعمال کیا تھا لہذا یہ شریعت کے اندر حرام تو بتانا یہ مقصد میرے بھائیوں کہ جو کسی کے لیے حلالہ کرتا ہے اور جو کرواتا ہے دونوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ مرد بیوی کو طلاق دیتا ہے ایک وقت میں وہ جرم کرتا تین طلاق دیتا ہے اور اس کی سزا عورت کو دی جاتی ہے اور وہ جا کر کے اپنی عزت کو نیلام کرتی ہے شریعت ایسے تناقض سے ایسے تعداد سے پاک ہے کہ جرم کوئی اور کرے سزا کسی اور کو دی جائے اس لیے میرے بھائیوں یہ شریعت کے اندر یہ حرام ہے بہت بڑا جرم ہے جو حلالہ کرتے ہیں اور جو لوگ کرواتے جن کے لیے کروایا جاتا ہے یہ شریعت کے اندر یہ حرام اور ناجائز اس طریقے سے اللہ کے سر والد اللہ کی لانت ہوتی جو اپنے والدین پر لانت بھیجتا ہے اپنے والدین پر لان بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کے والد کو گالی دیں برا بھلا کہے وہ آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہے لانت بھیجے گویا کہ آپ ذریعہ اور سبب بن گئے اس لیے آپ پر لانت بھی جاتی ہے جو آدمی کسی دوسرے ماں باپ کو گالی دیتا ہے یا اسے برا بھلا کہتا ہے وہ لانا منظر حل غیر اللہ اللہ کی لانت ہوتی ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے غیر اللہ کے ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کا نام لے کر کسی اور کے نام ذبح کیا جائے یہ بھی غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے اور یہ بھی غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے کہ اللہ کا نام لے کر کے آپ ذبح کریں لیکن ایسی جگہ ذبح کریں جہاں پر شرک اور کفر ہوتا ہے وہاں جا کر کے ذبح کریں مزاروں پر قبروں پر آستھانوں پر یا اس طریقے سے غیر اللہ کی جہاں بات کی جاتی ہے مندروں میں ایسی تمام جگہیں جہاں اللہ کے علاوہ جزوں کی بات کی جاتی ہے وہاں پر ذبح کرنا اگر کہ انسان اللہ کا نام لے کر ہی کو نظر جانور ذبح کرے وہ بھی ایسے آدمی پر بھی اللہ ہر بُُلامی کی لانت ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے اللہ من اللہ کی لانت ہوتی ہے جو کسی بداتی کو پناہ دیتا ہے دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرنے والے کو جس نے پناہ دیا اس پر بھی اللہ ہر الامی کی لانت ہوتی ہے وہ اللہ منار اللہ کی ہو اس آدمی کے اوپر جو زمین کے نشانات کو مٹا دیتا ہے آپ دیکھیں اس کے اندر بہت سارے مفہوم شامل ہیں زمین کے نشانات آپ دیکھتے ہیں بورڈ لگا رہتا ہے کہ یہاں سے دمام اتنا کلومیٹر ہے فلاں شہر اتنا کلومیٹر ہے نشان بنا رہتا ہے کہ فلاں علاقہ یہاں سے یہاں ہے کوئی آدمی اس کو مٹا دے گویا کہ اس نے زمین کے نشانات کو مٹا دیا یا اس طریقے سے کھیت ہوتا ہے انسان کا زمین ہوتی ہے انسان گھر ہوتا ہے دکان ہوتی ہے اس کے نشانات اور حدود ہوتی ہیں آپ کا گھر یہاں تک ہے آپ کی باؤنڈری یہاں تک ہے آپ نے رات کی تنہائی میں اپنی باؤنڈری اضافہ کر لیا دوسرے کی باؤنڈری میں داخل ہو گئے دوسرے کے کھیت پر آپ نے رات میں جا کر کے قبضہ کر لیا اپنی مڈیر کو اور اپنے نشان کو آگے کر دیا یا دکان کو آگے بڑھا دیا کسی دوسرے کی زمین آپ نے استعمال کر لی یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں اور اسے تمام لوگوں پر اللہ رب کی لانت ہوتی ہے آپ اتنے کا حق رکھتے ہیں جو آپ کا حق ہے جتنی زمین آپ کی ہے جتنا مکان آپ کا ہے اور جتنا جو گھر یا دکان جتنی آپ کی ہے اتنے ہی کا آپ حق رکھتے ہیں دوسرے کے اوپر جا کر کے ناجائز قبضہ کرنا یہ لانت کا ذریعہ اور سبب ہے ایسے آدمی پر اللہ ہر بلامن کی لانت ہوتی ہے اس طریقے سے ان عورتوں پر لانت بھی جاتی ہے جو عورتیں گدنا گدواتی ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیش ہے لان اللہ واشمات المستوشمات جو گدنا گدواتی ہیں گدنا گدواتی ہیں اور جو گدنا گودتی ہیں ان کے اوپر اللہ کی لانت ہوتی ہے گدنا کیا ہوتا ہے یہاں پر دیکھا نا جو ٹیشو بنا لیتے ہیں لوگ اپنے ہاتھ کے اوپر یا پاؤں کے اوپر یا کسی بھی جگہ پر اپنا نام لکھ لیتے ہیں یہاں یا نقلی تیر بنوا لیتے ہیں تو جو گدنا پھر بعد نشان نہیں جاتا ہے تو اس کو گدنا کہا جاتا ہے تو گودنا گودنے والی پر بھی اور جو گودنا گودوائے ان دونوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے وہ مساج اور اپنے آبرو کے بال اور چہرے کے بال کو اکھاڑنے والے پر بھی اللہ رب العامن کی لانت ہوتی ہے والمتلفجات متفل لجاط اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان جو سوراخ کروا دیتی ہیں دانتوں کے درمیان جو گیپ ڈالتی ہیں ایسی عورتوں پر بھی اللہ رب العامن کی لانت ہوتی ہے المغیرات خلق اللہ اللہ کی جو عام تخلیق ہے اس تخلیق کو بدلنے والیوں پر اللہ رب العالمین کی لانت ہوتی ہے تو ان عورتوں پر بھی لانت ہوتی ہے جو گدنا گدواتی ہیں اور جو گودتی ہیں اور جو دانتوں کے درمیان حسن پیدا کرنے کے لیے دانتوں کے درمیان گیپ کرواتی ہیں ایسی عورتوں پر بھی اللہ رب العالمین کی لانت ہوتی ہے یہ بھی شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے ہاں اگر کوئی ایسا ایسی چیز ہے جس میں عام طور سے خلقت انسان یا عورت کی نہیں ہوتی ہے تو انسان اس کو ظاہر کر سکتا ہے مثال کے طور پر عورت کو داڑھی نکل آئی تو اس کے بال کو وہ ختم کر سکتی ہے کیونکہ عورت کے لیے داڑھی نہیں ہوتی اللہ نے عورت کے لیے داڑھی نہیں رکھا ہے اللہ نے پانچ انگلیاں پیدا کی ہیں کسی مرد یا عورت کو بچے کو چھ انگلیاں ہو جائیں تو اس چھ انگلی کو چھٹی انگلی کو اگر وہ چاہے تو دور کر سکتے ہیں اگر اس میں ان کی جان کا خطرہ نہ ہو یا اس طریقے دانت ہوتا ہے دانت عورت کا برابر نہیں ہے اور آگے پیچھے ہے دانت باہر نکلا ہوا ہے ایک دم جبکہ دانت اللہ اور براہمی نے برابر پیدا کیا ہے تو یہ چیز ہے یا عورت کی ناک مان لیجیے ایک نہیں ہے تو اللہ نے عام طور سے خلکت جو پیدا کی ہے ناک کے اندر دو سوراخ ہوتے ہیں دو نتنے ہوتے ہیں تو اس صورت میں جو اللہ اور العالمین کی عام خلکت ہے اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی ہے یا پیدا ہوتے وقت کوئی عیب اور نقص ہے تو اس اور اس چیز کو انسان دور کر سکتا ہے اس کو انسان دور کر سکتا ہے لیکن خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان گیپ کرنا یا بال کو اکھالنا جو پریشانی کے بال ہیں یا اس طریقے سے جو یہ بھوؤں کے بال ہوتے ہیں ابرو کے بال ہوتے ہیں یہ شریعت کے اندر حرام و ناجائز ہے ایسی گدنا گدوانا یہ بھی ایسے لوگوں پر اللہ ہر العالمین کی لانت ہوتی ہے اس طریقے سے چور پر بھی اللہ کی لانت ہوتی ہے لان اللہ سارقہ یہ شریق و فتح اللہ تعالیٰ اس چور پر لاش بھیجتا ہے جو انڈا چراتا ہے اور انڈا چرانے کی ہاتھ کاٹ لیے جاتے ہیں وہ الحبل اور وہ رسی چراتا ہے اور پھر اس کے ہاتھ کاٹ لیے جاتے ہیں تو چور کر چوری یہ بھی شریعت کے اندر بڑا گناہ ہے چور پر بھی اللہ حربر کی لانت ہوتی ہے کہ جو انسان چوری کرتا ہے اس طریقے سے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابت اختیار کرتی ہیں دونوں پر اللہ ابرانی کی لانت ہوتی ہے اللہ کے سلقدی سے رسول اللہ المصبحین من الرجال بن نشا المصبات من النساء بن رضا صحیح بخار مسلم کی روایت ہے کہ وہ اور مرد لوگ جو عورتوں کی مشابت اختیار کرتے ہیں ان پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابت اختیار کرتی ہیں ان پر اللہ کی لانت ہوتی ہے مردوں کی چال چلنا مرد کے مردوں کا کپڑا پہننا یا عورت مردوں کپڑا پہنتا ہے عورتوں جیسا اپنا بال بناتا ہے عورتوں جیسی اپنا شکل اور ہولیا بناتا ہے ایسے مرد پر بھی اللہ ہر براہمی کی لانت ہوتی ہے یا ایسی عورت پر جو مرد کے مرد کی طریقے سے اپنا ہولیا کرتی ہے اور لباس پہنتی ہے ایسی عورت پر بھی اللہ ہر براہ کی لانت ہوتی ہے اس طریقے سے مانوی نے ان دو لوگوں پر جو عام راستے میں پیشہ پیخانہ کرتے ہیں ان پر بھی لانت بھیجی ہے اللہ کے سر کے حدیث اتق اللہ دو جن لوگوں پر لانت ہوتی ہے ان سے بچو عالم اللہ عنان لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں لان یہ دونوں لوگ کون ہیں جن پر لانت ہوتی ہے تمہارے نبی نے فرمایا الزیت فی طریقی ناسی اور کی روایت ہے جو لوگوں کے راستے میں پیشاب پیخانہ کرتا ہے یا ان کے سائے میں یا درخت کے سائے میں جس درخت کے نیچے لوگ آرام کرتے ہیں وہاں جا کر کے انسان پیشاب پیخانہ کرتا ہے ایسے آدمیوں پر بھی اللہ ہر الامین کی لانت ہوتی ہے وہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں مسافر آ کر کے آرام کرتے ہیں راستہ ہے لوگ گزرتے ہیں وہاں لوگوں کی شرم آپ کی شرمگاہ پر لوگوں کی نظر پڑے گی آپ راستے کو گندا کریں گے لہذا ایسے لوگوں پر اللہ ہر غلامین کی جو ہے لانت ہوتی ہے ایسی عورت پر بھی اللہ کی لانت ہوتی ہے جس عورت کو اس کا شوہر ہم بستری کے لیے بلائے لیکن اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو حیض کی حالت میں نہیں ہے نہ اس کے پاس کوئی بیماری ایسی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے اور اپنے شوہر کے پاس نہیں آتی ہے اور شوہر رات بھر اس سے ناراض رہتا ہے تو ایسی عورت پر بھی اللہ رب العالمین کی لانت ہوتی ہے ایسی عورت پر بھی اللہ رب العالمین کی لانت ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی بات کو قبول نہیں کرتی شوہر اسے بلاتا ہے مستری کی دعوت دیتا ہے لیکن وہ انکار کر دیتی ہے نہیں آتی ہے اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے شوہر چاہتا ہے شوہر اللہ رب بلامین نے دونوں کے اندر رکھا ہے لیکن وہ اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی شوہر ناراض ہو جاتا ہے اگر شوہر ناراض نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر شوہر ناراض ہو جائے تو ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے جو آسمانوں پر ہے اللہ رب بلامین بھی اس عورت پر ناراض ہو جاتا ہے جو عورت اپنے شوہر کی بات کو نہیں مانتی تو اس طریقے سے ان تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لانت ہوتی ہے ایسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے لان اللہ النائحہ اللہ رب العالمین نوحہ کرنے والی عورت پر اور جو نوحا کو سننے والی عورت ہے ان تمام لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین کی لانت ہوتی ہے اگر کسی کو وفات ہو جائے وفات کے بعد اس پر ماتم کرنا نوحا کرنا گریا وزاری کرنا گریبان چاک کرنا اور اپنے رخسار کو پیٹنا کپڑے پھاڑنا یہ سب زمانے جاہلیت کی چیزیں ہیں زمانۂ جاہلیت کے اندر ساری چیزیں ہوا کرتی تھی تو شریعت نے باقاعدہ اس کو حرام قرار دیا ہے اور جو آدمی ایسا کرتا ہے یا کوئی عورت ایسا کرتی ہے ایسے لوگوں پر اللہ ربراہنی کی لانت ہوتی ہے یہاں عورت اس لیے کہا گیا کیونکہ عورتیں زیادہ ماتم کرتی ہیں مرد کے مقابلے میں اس لیے عورت کا لفظ استعمال کیا گیا ورنہ مرد کے اوپر بھی لانت ہوتی ہے اگر عورت مرد ماتم کرتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے ایک مومن اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے موت اور زندگی کا مالک اللہ برامین ہے اللہ نے جس کے لیے موت لکھی ہے اس کی عمر لکھ دی ہے اس کی موت آ کر کے رہے گی اس پر جزا فضا کرنا اس پر واویلا مچانا اس پر گریبان چا کرنا اور اس طریقے سے رخسار پیٹنا یہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے اس لیے یہ اللہ کی لانت کا سبب اور ذریعہ ہے اگر کوئی مرد یا عورت ایسا کرتے ہیں ان دونوں پر اللہ ہر کی لانت ہوتی ہے یہ کچھ اعمال ہیں میرے بھائیوں جن پر اللہ رب العالمین کی لانتیں ہوتی ہیں ان کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے بیان کرنے کا مقصد یہ صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں اگر یہ گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں ہم اس سے توبہ کریں ہم اس سے بچیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی ہے ایسا کرنے والوں پر اور جن پر اللہ کی لانت ہوگی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اللہ کی مغفرت اسے حاصل نہیں ہوتی ہے لہذا اسے گناہوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے کیا ہمارے لیے کسی خاص آدمی کے اوپر لانت بھیجنا جائز ہے ایک سوال ہے میرے بھائیوں کیا ہم ایسے آدمی کے اوپر جو شراب پیتا ہے کیا اس آدمی کے اوپر بے نہیں ہم لانت بھیج سکتے ایسا کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے انسان عمومی طور پر اگر لانت بھیجتا ہے تو جائز ہے کہ شراب پینے والے پر لانت شراب پلانے والے پر لانت شراب نچوڑنے والے پر لانت لیکن آپ نے کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ شراب پیتا ہے تو آپ اس پر بے نہیں لانت نہیں بھیج سکتے یہ شریعت کے اندر حرام ہے ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی لائے گئے ان سے شراب پی جاتی تھی اور ہمارے بھی ان کے اوپر کئی مرتبہ کوڑے بھی لگائے کسی نے کہا کہ اللہ کی لانت ہو ایسے آدمی کے اوپر جو بار بار شراب پیتا ہے اور اس کے اوپر بھیج جاتی ہے اس آدمی کے اوپر لانت بھیجی تمہارے بھی نے کہا کہ نہیں اس پر لانت نہ بھیجو یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے لہذا بے نہیں کسی آدمی پر لانت بھیجنا یہ شریعت کے اندر حرام ہے عمومی طور پر انسان کسی پر لانت بھیجتا ہے کیسا گناہ کرنے والے پر لانت لیکن وہ گناہ اگر کوئی آدمی کرے بے آئی اس آدمی پر لانت ہم نہیں بھیج سکتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اور ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائے اللہ رب العالمین ہمیں حرام کاموں سے بچائے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے اندر سے کہہ دے اللہ تعالیٰ لانتوں سے ہمیں بچائے تمام برے اعمال سے بچائے اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے آمین بارک اللہ علیہ ولکم فرقان عدیم ویاکم بالآیات ذکر حکیم انہو تعالی جواد کریم ملکم القریم الرحیم